یہ مستحب ہے اصل میں کہ آدمی جب چاند نظر آ جائے تو خط نہ بنائے ناخن نہیں کاٹے اور جب قربانی کر لے تو تب خط بنائے اور ناخن کاٹے اور جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے یہی ہے کہ وہ خط نہ بنائے ناخن نہ کاٹے اور ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی پہ قربانی واجب نہیں ہے اور وہ چاند نظر آنے کے بعد میں ناخن نہ کاٹے خط نہ بنائے اور اس کے بعد جب قربانی کا دن ہو اس میں خط بنایا تو اس کو بھی ایک قربانی کا ثواب ملے گا اگر چاہیے مستحب ہے اس پہ بار شریف پورا باب ہے جی ہاں پورا باب ہے پندرہواں حصہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے پورا باب ہے اس میں